جو میں کل کل بس میچ برابر شروع ہاں جی دکاندار تو خپل کا یاد ہی نہیں رانشی نوئی یاد ہی کرتا گا گاغر رسور ال کریم شلطان من کی ترتیب پر ڈال کر تھوڑی دیر میں کام خراب کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے اور تھوڑی دیر صبر کرنا ہوتا ہے بہت صبر کا پھل ساری عمر آدمی کھاتا ہے ہمارے پشاور کے چاروں طرف جو دیہات ہے نا اس میں ہمارے جو پٹھان پٹھان برادری آباد ہے دو منٹ میں قدر کر دیتے ہیں اور معمولی بات پر تم نے آگے گاڑی کیوں کی میں نے آگے تمہیں راستہ کیوں دیا میں نے اس پر قدر کر اور پھر اس کو بھگتتے رہتے ہیں ہو کر جاتے ہیں تو وہاں ملکوں کے برتن دھوتے رہتے ہیں بیوی لوگوں کے برتن دھوتے رہتے اور ایک دو منٹ کا سفر نہ کرنا اس پر جو ہے تو ضلع اٹھانی پڑتی ہے ساری عمر راستہ ہی نہیں نکلتا والا عالم کی کیا بات ہے میرا تجربہ عجیب ہے نا افغانستان میں میں نے پینتیس دن گزارے ہوئے ہیں واپس آیا تھا ولی والے مرکز میں ساتھی بھائی سے پوچھتے رہے تھے میں نے ان سے کہا تھا کہ سن بانوے میں ہم گئے تھے نا اس وقت میں نے ان سے کہا تھا کہ پچیس سال مزید لڑیں گے چھ اور چودہ سال تو ہو گیا نو سال باقی ہیں وجہ کیا ہے میں نے کہا صبر نہیں ہے ایک معافی نہیں ہے موقع پر صبر کرنا اور کسی کی خطا اس کی معافی کر لینا یہ بات نہیں صبر نہیں ہے معافی نہیں ہے آباد کی مسجد میں تو خطیب صاحب سے میں نے پوچھا آپ پڑھے کہاں دورہ حدیث کہاں سے کیا سے کہا میں نے امداد العلوم سے کیا میں نے کہا یہ جی تو میں مجلس شرح میں ہوں وہ بڑے خوش ہو گئے ان کے ساتھ جب تعلقات زیادہ ہو گئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اب آپ معافی کے آلات کریں ایک دوسرے کو معاف کر دیں شمالی اتحاد والوں کو بھی معاف کر دیں اور اطمینان سکون کی زندگی اب گزارے شمالی اتحاد والوں کو کیوں معاف کریں میں نے کہا تو بتائے وہ کہتے ہیں مسلمان کہتے ہیں مسلمان کہاں یہ تو منافق ہے یہ مسلمان نہیں ایسے کہتے ہیں مسلمان جب مسلمان نہیں ہے تو ایسے کہتے ہیں پھر یہ منافق ہو گئے اور منافق کے ساتھ سارے معاملات جو ہے تو وہ کرنے ہوتے ہیں مسلمان فاروق ضلع ضلع کا ایک گورنمنٹ منافق یعنی اتنی فرق ان کی اور ان سے بھی ایک آدمی منافع گورنر ہو گئے نہیں تو منافع منافع کے ساتھ معاملات مسلمان کیے جاتے تھے میں کون سی آیت میں آئے گا کون سی منافع کے ساتھ اس وقت معاملہ جدا صاحب جدا ہے تو اس کو اندازہ ہوا کہ آدمی نے سوال ٹیکنیکل کر لیا سوال ہے ٹھیک کہتا ہے کے ساتھ جیسے اس اس اس وقت وقت معاملہ تو ڈاکٹر سے خبر وقت بنے سے نشے ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے لگیا لگیا اس اس لیے ہمارے ساتھی ایک دفعہ نے سنایا تھا اس نے کہا کہ شیطان نے سنا کہ فروغ ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا یا اللہ میں نے تو بہت کچھ کیا لیکن خدائی کے دور میں بھی نہیں کر سکا اس کی زیادہ کرنی چاہیے میں نے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہیے کہتے ہو گیا ملاقات کرنے کے لیے اس نے جو دیکھا اس کو تو اس کا شوق ہوا کہ میں خود ہی سن لوں اس نے کہا کہ تم نے کیا کہا اس نے کہا میں ہمارا رب کو ملا میں بڑا خدا ہوں تو اس نے اس کی ایسا ہو تو تو اس نے فرون نے کہا کہ کیا بات ہے کیا کہتے ہو تو اس کو ڈر لگ گیا اس نے کہا ایسے نا سو اس خیال کو میرے میں نے جو خوف کا اظہار کیا ایسے اس کو چھوڑنا لگیا اسے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے رہو ایسے ہی چلتے رہو ایسے ہی ٹھیک ہے ایسے ہی چلتے رہو اللہ سلسلے والوں کو بہت صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہاں جی۔ صبر سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں تھوڑی دیر کا صبر ہوتا ہے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں ہاں جی۔ بہت فوائد ملتے ہیں تھوڑی دیر سفر کر لینا اور باقی کے ساتھ ذہن غور کرنے کے لیے جگہ پر آتا ہے تو خود اس کو پشمانی شرمندگی ہو جاتی ہے اور جگہ پر آ جاتا ہے آدمی اور شیطان گھروں میں ہاون بیوی کے درمیان چبکڑا ڈالنے میں پوری کوشش کرتا ہے ابھی شریف میں آتا ہے نا کہ رات کو سمندر پر تخت بچھاتا ہے بڑا شیطان سب آ کر اس کے آگے کارگزاری سناتے ہیں ہر ایک آدمی سناتے ہیں کہ میں نے کو یہ کیا یہ کیا تو ہاں ہاں کرتا رہتا سنتا رہتا ہے ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں نے خاون بیوی کی لڑائی کرائی ہے تو کہتے ہاں ہاں اس کچھ کام کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہاں اس پہ کچھ کام کیا ہے میں نے قتل کرا دیا میں نے بدکاری کرا دی میں نے چوری کرا دی وہ کہتے ہیں خان بھی میں نے خلاف ڈال دیا وہ ہاں اس اس نے کام کیا کیونکہ خاندان تو معاشرے کی کا یونٹ ہے نا اکائی ہے جب اس کے اندر بے سکونی آئے گی پورے معاشرے میں بے سکونی آ جاتی ہے اور نسل کی مستقبل کی تربیت خراب ہو جاتی ہے عموماً یہ ڈکیت اور ٹاکو چور خاندانوں سے نکلتے ہیں جہاں خاون بیوی کی سخت چپ کلش ہو آپ ذرا کوئی اس پر کام کر کے دیکھ لیں معاشرے کی اکائی ہے یونٹ ہے یونٹ آف دی سوسائٹی ہے گھر میں اس لیے اس میں شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ اس میں خرابی آ جائے اور تو سمجھدار ہوتی نہیں سمجھداری مردوں کی کرنی چاہیے ہاں۔ سلسلے میں ایک عورت بیٹھ اس نے کہا کہ میں بڑی خاموں سے تنگ آ گئی ہوں اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے میں فراغت حاصل کر لوں اور میں کسی عالم سے کسی مفتی سے شادی کروں میں جواب اس کو دیکھا کہ عالم مفتی پیر یہ ایسا شعبہ اس پر سب ایک طرح ہوتے ہیں <laughs> یہ نہیں کوئی عالم ہو گیا کوئی مفتی ہو گیا کوئی سلسلہ کرانے والا ہو گیا تو ان کے حالات پڑے کچھ گوا ہوتے ہوں گے یہ سب کا ہوتا ہے ہاں جی۔ ایک دیہاتی آدمی تھا جو اپنے فاروق کا دوست تھا ملنے کے لیے آیا کرتا تھا تو دیہات کی ان کے لیے سبزیاں مختلف چیزیں لے کر آتا تھا تو شہر سے ان کو اس کو کوئی گوشت کوئی اور پھل وغیرہ ہتھیے میں دیتے تھے اس کی آمدن رکھتے ایک دفعہ وہ گھر سے بڑا تنگ ہوا جا کر میں بیوی کی بہت شکایت کروں گا کہ میں تو اس کے ہاتھوں تنگ آ گیا ہوں جا کر بیٹھا اندر چلے گئے اپنے فاروق عبداللہ سے تھا تو ان کی اہلیہ مبارک جس میں خوب ان کو باتیں سننی شروع کر اور یہ آدمی بہت سن رہا بس سنی اس بات پوری بات سنی وہ باہر آئے وہاں نے کہا کیا حوالے کچھ کہنا سننا ہے انہوں نے کہا کہنا سننا تو تھا لیکن آپ کا سننے کی ضرورت نہ پڑی <laughs> جو مجھ پر گزرتی ہے وہاں پر بھی گزرتی ہے تو لہٰذا میں نے سوچا اب میں کیا شکایتیں کروں انہوں نے کہا دیکھ بھائی اس کی وجہ سے میری آخرت محفوظ ہے میرے گناہوں کے جذبات جو ہے تو وہ محفوظ اس سے میں ہوں خدمت کر لیتی ہے کام کر لیتی ہے تو ساری باتوں میں دیکھ کر جو ہے تو اس کو برداشت کر لیتا ہوں کہ وہ شخصیت جن کے آگے کاسد آتے تھے تو کام تو کب کبھی شخص سچائے ہو جاتی ہاں؟ جامن کی جامت بنا رہا تھا چھینک ماری اس کا خوف کے ہمارے پیشاب نکل گیا اتنا لڑا دردبہ عطا فرمایا تھا گھر پر ہی حال دی. سبحان اللہ ایک سلسلے کا آیا ایک آدمی لکھا ہوا تھا کہ میں اہلیہ سر سخت ہوں اور بس خوب شکایتیں لکھی ہوئی تو میں کا سوال نامہ میں آپ کو بھیجوں گا اس کا جواب دیں گے پھر جو ہے تو آپ کی بات کا فیصلہ کریں سوال نامہ میں نے یہ لکھا کہ آپ کی گھر والی آپ نے نماز وغیرہ دینی باتوں کی پابند ہے کہ نہیں کا پابند ہے وہ گھر کا کام بچوں کو سنبھالنا اور جو مختلف کام اس کے دنوں کرتی ہے کہ نہیں کرتی سارے کرتی ہے تو میں نے کہا آپ اس کس بات سے سے منہ باتیں ایسی کرتے رہتی ہے میں نے کہا کو آپ برداشت کر لیں ہاں جی۔ جب پانچ چھ باتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں پانچ اس کی ٹھیک ہیں ایک ٹھیک نہیں ہے تو اس کو آپ برداشت کر لیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بس پھر شکایت نہیں ایسے جن محکموں میں ہم ہوتے ہیں آج کل ہماری صبح کتاب شروع ہے نا آداب المعاشرت ہاں جی، آداب المعاشرت شروع ہوئی آداب المعاشرت میں اٹھنا بیٹھنا ملنا ملانا سلام مسجد میں داخلہ اجرے میں جانا مجلس میں جانا دکان پر جانا گھر والوں سے بات کرنا افسروں سے ملنا ماتحت سے ملنا ساری معاشرت کسی کا مہمان بننا کسی کا میزبان بننا ساری باتیں اللہ ہمارے ساتھی جو ہوتے رہتے ہیں نا آپ کے سامنے بڑے لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں تو معمولی معمولی معاشرت کی باتیں ان تو ٹھیک نہیں ہوتی اور آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر صاحب کے سامنے آتا ہے تو بڑی آجنی کا اور بڑا اس کا اظہار کرتا ہے تو بڑا اچھا آدمی ہے ہم اس اظہار پر کبھی آدمی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے کہتے ہیں کہ بعض اوقات مشاعر کی خدمت سے آدمی کے اندر کیبر پیدا ہوتا ہے ایک آدمی نے ایک لڑکے کو ٹھیکہ دیا تھا مکان کی الیکٹریفیکیشن کا تو بڑا ہوشیار آدمی تھا وہ جب کام شروع کرتا تھا تو اتنی خدمت کرتا تھا اتنی محبت کرتا تھا اپنے مالک سے کہ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے مفت کا بیٹا مل گیا اور پھر ایک دن کو ساری پیمنٹ اکٹھی کر لو تو میں تار خریدوں سارے خریدنے سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو اکٹھی پیمنٹ اگر کر دیں تو اگر آپ کا کام ڈیڑھ لاکھ میں مکمل ہوتا ہے تو ایک لاکھ تیس لاکھ میں مکمل ہو جائے گا بیس ہزار آپ کو فائدہ ہوگا میں آپ کو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں تو اس کا طریقہ واردات سے پیسے لے کر اس جگہ پر شادی کر کے اور یا شادی پہلے سے کی ہوئی ہے پیسے لے کر ایک آدھ بچہ پیدا ہوا اور بیوی بچے سب چھوڑ کر بھاگ جاتا دوسری جگہ چلا یہاں اس نے جو واردات کی تو وہ لوگ آئے میرے پاس ہے کہا جی وہ کہہ رہا تھا میں ڈاکٹر سے جا کر رہا ہوں اور اگر مولانا اشرف صاحب کا مرید ہوں کہا جی بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اگر اس بات پر آپ نے مجھ سے مشورہ کیا ہوتا مشورہ اگر آپ نے کیا ہوتا کہ ایک آدمی کیا تھا کہ میں اس کا رشتے دار ہوں مولانا صاحب کا مرید ہوں تو پھر تو میں ذمہ تھا اس کا آپ نے فیصلہ خود کیا ہوا ہے ہاں جی، اس لیے میں ساتھیوں نے کہا کرتا ہوں کہ خدمت کے کاموں پر اپنے پرانے پکے ساتھیوں کو رکھا کروں جن پر اعتبار ہو خدمت میں آدمی اپنے آپ کو سلسلے میں انٹروڈیوس کرا دیتا ہے اپنا تعارف کرا دیتا ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے کا خاص خادم ہے ہاں جی۔ اور اس سے سے وہ اپنے اپنے کئی کام کروا لیتا ہے اور بعد میں اس کا نقصان ہوتا ہے کوئی آدمی اس کو تو کہتے ہیں ہم نے سلسلے کا خادم تھا سلسلے کا خادم تھا پوچھا تھا ہاں جی۔ درد ہے نا آپ نے ہم سے نہیں پوچھا تھا کہ کس کس درجے کا کا کا خادم سلسلے تھا تھا یہ نہیں تو کہتے ہیں کہ خدمت تو جب آپ ٹوٹے پھوٹے آدمی کی گلی میں پڑا ہوا کوئی ہے ٹوٹا پھوٹا ہوا آدمی ہے اس کی خدمت جب آدمی کرتا ہے تو نفس کی چاہ سے نہیں کر رہا ہوتا نفس کو نہ گزر رہی ہوتی تکلیف ہو رہی ہوتی اور گرموں کی خدمت سے نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے اور آدمی کو اس طرح کی بڑائی مل رہی ہوتی ہے فلاں آدمی خادم ہے ہاں جیسے ہاں، بزرگوں کی خدمت سے یہ بات سیکھی کہ اب ہر بنی نو انسان کی خدمت کو اختیار ہے سمجھنے کے اس سے خدمت سیکھ لیں میں ایک جگہ گیا تو انہوں نے شکایت کی گھر والوں نے کہ ہمارا یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اس کی ملازمت تھی اور ملازمت اس کی چھوٹ گئی اب تک ہے آ کر ملا ایسا آج سے ملا ایسا محبت سے ایسا جھکتا ہوا ہے پچھلے ایسے مزاج والے آدمی کی روزی نہیں نہیں سمجھ آتی بات اتنے میں کوئی دوسرا آدمی آیا اس دوست سے جو رویہ کیا تو بات اندازہ کے واقعی یہ تو زمرے میں ہے سخت کوش آسمان بربرد بانے سخت کوش جو لوگ سختی کرتے ہیں تو آسمان میں سختی کے حالات پیدا کرتا ہے میرے سامنے بولنے فیصلہ کون بات نہیں تھی نا جب ایک عام آدمی کی کرے گی جو تھا وہ حد کا محض تھا سختی کا تھا تو ساری مخلوق اللہ کا حال ہے الحل کو یاد اللہ ساری مخلوق اللہ کا یاد کرنا ہے خیال کرنا ہے آدمی کو یوں نظر آدمی کو جلولہ ہی نظر آ رہا حاجی کو اللہ اپنے ہم نے کن سے پیدا فرمایا اس کی تخلیق کی صفت ظاہر ہو رہی ہے اس سے دنیا میں چیزیں دو ہی موجود دو حالتوں میں ہے نا یا خلق ہے یا امر ہے فیل ہے یا فیل ہے یا تخلیق ہے یا بنی ہوئی چیز ہے یا ہو رہا کام ہے تو تخلیق کا خالق اللہ ہے اور فیل کا فائل اللہ ہے تو اللہ اللہ جلال کی صفت خالق کے کاکس ہے یہ ایک بزرگ نے بچھو ڈوب رہا تھا پانی میں اس کو ہاتھ پر پکڑ کر باہر پھینک اسے ڈنگ مار نے کہا جی آپ نے یہ کیا کیا بچھو کو جو نکال دیا میں کہا اپنا کام کر لیا میں اپنا کام کر لیا اس کا کام ڈنگ مارتا رہا اس نے ڈنگ مار لیا ہمارا کام خدمت کرنا تھا ہم نے نکال دیا اس کو پانی یہ کہ غلبہ حال کا حالت ہوتی ہے شریعت وہی ہے کہ بچھو کے مارنا پہلی ترجیح ہے اسلام کا ماننا بشو کا ماننا یہ اولین ترجیح ہے اور کسی پر ایسا غلبہ حال تھا کہ اس کی رحمت شفقت بشو تک تھی تو اس پر بھی شفقت اس سے ہو رہی تھی کہتے غلبہ حال یہ جو ہے تو بنیاد شریعت نہیں ہوتی ہے آدمی تک اپنا حال ہوتا ہے اس پر اس نے عمل کر لیا شریعت تو عملی چیز پریکٹیکل چیز ہے غیر عملی نہیں ہو کیا بات کہہ رہے تھے یہ دم بھی نہیں آج کا جی اپنے کام نکالتا ہے اور اس پر صبر کیا کرے اور غور و فکر کیا آدمی کہ یہ کام شیطان کروانا چاہتا ہے مجھ سے تو میں کیوں کروں اس کی چاہت اور خواہش کو کیوں پورا کروں جس سے میرے سارے حالات خراب ہو جائیں ہاں اور بڑے دور دور کے منصوبے اس کے ہوتے ہیں ہاں بڑے دور دور دس سال بعد اس کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے منصوبہ آپ سے بناتا ہے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا تو دس سال بعد کے لیے ابھی اس نے بنیاد اپنے نقصانات اور تباہی کی رکھ لی منصوبہ بناتا ہے شیطان چاہتا ہوں مرد اکنا اعتبار باطل مرض اکنا اجتناب ہو اس کو پڑھتا رہنا چاہیے اعلیٰ میں حق حق کر کے دکھا اور اس کی پیروی توفیق تھا باطل کو باطل کر کے دکھا اس سے بچنے کی توفیق علام علیہ راشدہ یا نیک باتوں کا الحام فرما آگاہی فرما اور ہمیں آگاہ فرما نفس کی شرارتوں سے اور خراب ہمارے سے استخارے کے طور پر عام طور پر لوگوں میں مشہور ہو گیا نا کہ آدمی خواب دیکھتے ہیں نا ابھی میں خواب نہیں آیا ہوا میں تو کے بارے میں دعا پڑھ پڑھ کے دورے کا نفل پڑھ کے دعا پڑھوا کے ساتھیوں کو تاکید کیا کرتا ہوں کہ اس دعا کو بس پڑھتے رہا کریں جن دن آپ کا کوئی کام اٹکا ہے اس کے لیے استخارہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دعا اس کے معنی کا دھیان کرتے ہوئے پڑھتے رہا کریں بڑی مبارک دعا ہے کہ اللہ میں میرا تو علم نہیں تیرا لگا تجھ سے مشورہ کرتا ہوں میرے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے اور آگبت کے لیے بہتر ہے تو اس کو مجھے نصیب فرما اور پھر میرے لیے آسان فرما اور زندگی ہے تو اس کو مجھے اس سے ہٹا دے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے خیر جہاں سے بھی تو کرے نصیب فرما مجھے راض بھی کو بھی رہا کرے میرا ایم فل کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا داخلہ کا ریجیکٹ ہو گیا آج مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے چھوڑتا نہیں تھا پشاور سے باہر نکلنے کو تو ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تو اس پہ مجھے میری مفت کی پروموشن ہو گئی جس پہ ایم کے لیے جو ڈاکٹر گئی تھی وہ رہ گئی اور میں پروموٹ ہو گیا سبحان اللہ بے دوبارہ میں نے خفیہ ان سے بھیجا دیا اور ریجیکٹ ہو گیا یہ کہتے ہیں آدمی کے بعض مریض بڑے ہوشیار ہوتے ہیں بزرگوں کے ساتھ بھی ٹریکنگ کرتے ہیں اعلیٰ کی آج ٹریک نہیں چلتی کا خیال ہوتا ہے کہہ رہا پھر سے میں یہاں بھی کام نکال لوں گا پھر نہیں چلتی ہے آپ کو ایک دفعہ ایک آدمی آیا اس نے کہا مولانا صاحب آپ کا جو شہر والا مکان تھا تو وہ اب آپ اس کو چھوڑ ہی دیا اس طرف تو آپ کو جانا نہیں اس کو بیچنا چاہتے ہاں جی، کہا اس کا تو بہت پرانا ہو گیا ہے گارڈر اس کے پرانے ہو گئے ہیں اس کی پرانی ہو گئی ہیں پورا تفصیلی دھیان دیا جب چلا گیا تو مولانا صاحب نے یہ خریدنا چاہتے ہیں اس کو <laughs> اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایسا دھیان دے رہا ہے کون بھی ہے ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب گاڑی آپ نے خرید لی میں نے کہا خرید لی نے کیسے میں نے کہا اس نے اس طرح نہیں خرید لینا جی یہ چار مہینے لگائے ہوئے آدمی تھا چار مہینے لگا پہلے ایک آدمی کو بیچتے ہیں اگر وہ ایک لاکھ کہہ رہا ہے تو ساٹھ ہزار کو کہتا ہے اور بات کر کے خوب ڈپریس کرتے ہیں اس کو پھر دوسرے کو بیچتا ہے پھر اس کو اور ڈپریس کرتا ہے تیسرے کو بیچتا ہے اور ڈپریس کرتا ہے پھر خود جاتا ہے ماشاء اللہ آپ نے اپنے چار مہینے سے ہی ترتیب سیکھی ہے ہمیں تو رونے سکھائی ہے کہ دعا کرتے ہوئے جاؤ یا اللہ سے سودا کر دے اس کا یا اللہ ہمیں اس کو ہم سے فائدہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں اس سے فائدہ نصیب فرما ہاں جی یا اللہ میرے شرط اس کو محفوظ فرما کے شر سے شرط مجھے محفوظ فرما ہاں جی۔ یا اللہ میرا نقصانات سے اس اللہ بچا مجھے بچا ہاں جی۔ خیر وہ خفیہ دے دیے وہ نامنظور ہو گئے پھر میں نے کہا چلو بتانا چاہیے میں نے بتایا میں نے کہا جی میں نے داخلہ کے لیے کاغذات بھیجے تھے داخلہ نہیں ہوا میرا شی عورت تھی اس نے ریجیکٹ کر دیے انہوں نے فرمایا آپ دوبارہ جائیں اور پھر کوشش کریں دوبارہ میں گیا تو وہاں اندر میں نے کاغذات دے دیے اور باہر میں دعا پڑھنے لگ گیا اللہ میں نے اللہ کیا میری خیرت ہو جائے گی خیر نہیں ہے تو کوئی اس خیر کا بندوبست فرماؤ آسانی کرنا تھوڑی دیر کے بعد سے ملازم نے کہا کہ آپ داخل نہ داخلہ کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی، ٹھیک ہے آپ داخل ہو سبحان اللہ اور پھر پتا کہ پہلے ٹچ نہیں کرنی چاہیے تھی پہلے سے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا ایک دفعہ ایک ہمارا طالب علم تھا بڑا زبردست بڑا لیڈر قسم کا آدمی دنیا جہان کو اس پہ لایا ہوا تھا تو میرے پاس آپ سے کہا سر سنا ہے کہ آپ کے پاس فلانی دعا کی اجازت ہے اور میں نے کہا ہم لوگوں نے اجازت دی ہوئی تو کہتا آپ مجھے نہیں سکھا رہے مجھے اجازت نہیں دے دیں گے تو میں نے کہا تم اس پر کسی میڈیکل کالج کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو نا ایسے ہی دل میں آ میرے کہا اس کی, بگ... اس کی مگنی بھی ہوئی اسے کہا کہ جی جناب مگنی ہوئی اچھا میں نے کہا تو تیرا دل چاہتا ہوگا کہ اس سے منگنی ہوئی مر جائے اور اسے کہا جی ہاں <laughs> اچھا آپ کو اجازت دیں تو اے لڑکا ٹرین ہو گئی آپ کو اجازت دیں جی اس کا آپ اس میں استعمال کریں اس بیاض بلا واقعہ تو یاد ہے الطاف سے نہیں یاد ہے آپ کو یاد تھا سر ہاں جی؟ ایک آدمی کا بڑا شوق ہوا کہ میں اس میں آدم سیکھوں بڑا شوق ہوا تو ایک سے پوچھنا دوسرے سے پوچھنا آخر کسی نے بتایا بزرگ ہیں ان کے پاس جاؤ ان کے پاس گیا خدمت کیے گا آپ کیسے آدمی کا یہ ہم اس میں آدم سیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا اچھا آپ چلے جائیں فلاں جنگل کے راستے میں جو لکڑارے وہاں سے آتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ ہے وہاں پر بیٹھتے ہیں جو واقعہ گزرا تھا آپ مجھے آ کر جو ٹھیک ہے ایک لکڑا لکڑیوں کا بوجھ لادے ہوئے آ رہا تھا آگے ایک سپاہی نے پکڑا اس کو بڑی بےزتی کی برا بلا کہا اس کی بےزتی کی پٹائی کی لکڑیوں سے لے لی اس کو دیکھا دیکھا تو اس کو بڑا غصہ کہا کہ افسوس مجھے اس آزماتا نا اس سبائی کے لیے میں بدوا کرتا اس کو پتا چلتا اتنا ظلم اس نے کیا خیر آیا اس نے بزرگوں کو سنا دیا حالات کیسے ہوئے بزرگوں نے کہا اسی سے میں نے اس میں سیکھا میں نے اس میں اسی رکڑایا سے سیکھا ہے ہاں جی کہ اس کو آتا تھا تو جاتا نہیں تھا تو کہتا کہ میں اس کے لیے بدوا کر اس کو آتا تھا اس نے بدوا نہیں کیا ضرورت ہے جی بڑا ضرور ہے جن کو اللہ نے عطا فرمائی چیزیں تو اور کوئی بات پوچھیں گے دم نہیں ہے اللہ والا یہ بات کیا تھی جی مضمون کیا تھا ہاں مضمون صبر ماتے سے شروع ہوا تھا خاص طور سے گھریلو معاملات میں ہاں جی۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرا اس مخالفت میں بچایا ہاں جی۔ اور یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے سارے سکون کو برباد کر دیتی ہے صحت مت سچ بات ہے میرے پاس عورتیں آتی ہیں نا مثلا سو عورتیں آئے ہیں جادو کوڑے بند کڑی خواہ بھائی چنگور گور کھڑی جنگور بھائی خواہ کڑی جادو کوڈے کھڑی ہاں جی۔ اور یا نند اس کو کہتے ہیں نند اندرور کھڑی جانی یا جو ہے تو اس کو جو دوسرے بھائی کی بیوی ہے اس کو کیا کہتے ہیں یور کھڑی جانی یعنی۔ اس میں سے نوے فیصد کیسے ہیں تو وہ جادو جادو کے نہیں ہوتے ہیں وہ یہی ایک دوسرے کے ضلع میں جاسد بہوس کینا ہم نے رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کو تنگ کرتے پریشان کرتے یہ ہوتا ہے وہ جادو نہیں ہوتا جادو بھی کرتے ہیں لوگ اس ہوتا ہے لیکن عموماً یہی جو خرابیاں ہیں ہماری تربیت میں عموماً یہی باتیں ہوتی ہیں وہ بات نہیں ہوتی ہے کہ یہ ہوا ہے ہاں۔ جادو ہوا ہوا ہے ہاں۔ اور اس سے اچھا خاصا یہ جو دمگر ہوتے ہیں تو اچھے خاصے خلاف ڈال کے خوب چپکشن لڑائیوں میں شروع کرائی ہوتی ہے ڈاکٹر گستاخ صاحب مجھے سنا رہا تھا اس نے کہا کہ جی، گھر میں چوری ہو گئی تو کہتے مجھے والد صاحب لے کر گئے آباد کے پاس کوئی پیر صاحب تھے وہاں پر لے گئے تو انہوں نے کوئی سیاہی انگوٹھے پر ڈالتے تھے تو کہتے اس میں دیکھو کہتے انہوں نے پوچھ لیا گھر میں کون کون بتا دیا کہ بہو ہے بیوی ہے اور چیز گم ہوئی ہوئی ہے کہتے وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں بہو کی طرف پہ توجہ دلا رہے ہیں نا کہ آپ کو ایک نوجوان لڑکی نظر آ رہی ہے سب اس کے کپڑے ہیں کہتے مجھے نظر نہیں آ رہی کو اتنی بار کہا بڑی عمر کا آدمی ہے پھر صاحب میں تنگ ہو گیا آ ان کو تنگ آ کر میں نے کہا نظر آ رہی ہے تو اس پر اس نے کہا کہ داستان دور کرے مجھے بھی یاد اس لیے عام طور پر لوگ ایک دم گھروں کو کاملین اور مشائق مان لیتے ہیں بزرگ مانتے ہیں حالانکہ دمگر عامل ہوتے ہیں کامل نہیں ہوتے ہیں عامل ہوتے ہیں ہاں جی۔ جس کی وجہ سے کہ اور باقی بیچاروں کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہوتا کمائی اصل ہو رہی ہے لوگوں کے سو آئے تو بیس کا مسئلہ حل ہو گیا تو بیس اور کو لے آتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوا تو خاموش ہو کر چلے جاتے ہیں تو اس کی نفری ان کی پوری رہتی ہاں۔ ہے ہاں اس ہاں۔ اچھی طرح تھا ہیں ماشاء اللہ کے بندوں کی تشہیر جو کہا گیا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامتی ذکا ہے کہ اس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی تو یہ جو ہے تو یہ اچھی نظر ہے مجھے اس آدمی کی تربیت ہوتی ہے نفسیات نے تو پھر باقاعدہ بات کی ہوئی ہے کہ چالیس منٹ کی کلاس ہو تو اس میں پچیس طلبا ہوں بیس طلبا ہوں تاکہ ہر طالب علم کو دو منٹ آئی کانٹیکٹ استاد کے ساتھ حاصل ہو اور بہت اگر مجبوری, مجبوری کے حالات میں چالیس منٹ کی کلاس میں چالیس طلبا ہونا چاہیے اور گھنٹے کی کلاس میں جو ہے تو پچاس ہونی چاہیے پوسٹ گریجویٹ کلاس ہو میچیور کلاس ہو تو اللہ سے پڑھا ہے آپ نے ایجوکیشن سائیکالوجی میں بات پڑی ہوئی ہے ہاں جی ہاں جی, جی۔ آئی کانٹیکٹ ہے نا تو آئی کانٹیکٹ سے اس کو ٹرانسمٹ ہوتا ہے نالج جو کہ بغیر آئی کانٹیکٹ سے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ وشی نظر اس ہاں، آدمی کو فیضان ہوتا ہے آدمی کو تربیت ہوتی ہے آدمی کو فائد ہوتے ہیں دنیا کے لحاظ سے آخر کے لحاظ سے ذکر کریں کوئی بات کسی کو یاد آ رہی ہو تو پوچھ سکتا ہے جی کوئی گنجائش اس کی بن جاتی ہے لیکن جب کیش بنتا ہے نا تو کہتے ڈیوٹی تو اس کی تھی میں اتنی اس لیے تو it should be brought under form it should be contact to department and should be brought under form اور نگر کوتاہی ہوگی وہ نہیں آیا تو کیسا آپ پر بنے گا اس پر نہیں بنے گا نہیں طرح ہم تو فوراً آدمی کو اسی وقت تحریری دستخط کرا دیتے ہیں اس کو رکھ سکتے ہیں آپ اپنے جو آپ کا فن ہے جتنا اس کا آپ معاوضہ رکھتے ہیں ہاں جی تو شریعت نے ظاہر کی آپ کو یہ زیادہ بات ہے کہ وہاں پر وہ خیبر میڈیکل سینٹر میں ٹاؤٹ پھر رہے ہوتے ہیں تو ایک مریض کو گھیر کر لاتا ہے دو سو اس کو دیتا ہے ڈاکٹر سو خود لیتا ہے فیس کو ہاں جی؟ ایک دفعہ جب یہ کر رہے تھے وہ پریکٹس کے خلاف جو ان ان کے خلاف پریکٹس کا مسئلہ ہوا تھا تو اس کے انہوں نے ایسوسیشن نے یہاں پر جلسہ کیا تو ایسے ڈاکٹر ہونے کے ناطے مجھے بھی جانا پڑا ہم تو ورنہ پریکٹس والے نہیں اللہ نے آسانی فرمائی ہوئی ہے مجھ سے کہہ رہے تھے کہا کہ تم سدھارت کرو میں نے کہہ رہا میں آپ لوگ اس سدھارت کریں تو زیادہ ہے تو سدھارت کر رہے تھے تو ایک کھڑے ہوئے اس نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے ہانٹا آؤٹ رکھے ہوئے ہیں اس لیے میں اسپتال میں لا رہے ہیں تو کیا ہم ہانٹا آؤٹ نہیں رکھ سکتے ہاں جی پھر میں باہر نکلا تو میں نے کہا دا دوس بھائی تم دوسل تو دماغ دوسل تھا بھائی کہنا ہے خبر ہی تو اس میں اس میں یہ کہ جو مارکیٹ کا اصولی لوگوں کا ریٹ چل رہا ہو اس پر آدمی عمل کرے یعنی ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں دوست ہیں اس نے کہا مجھے گاؤں کا ملک آیا تھا مجھے ساتھ لے گیا کتنے ہوں سر نہیں ڈاکٹر تھا ڈاکٹر تو بہت تو کہتے ہیں چلے گئے ہم میں نے اسے کہا کہ میرا تعارف نہ کرانا جب سب کچھ ہو جائے معاملہ طے ہو جائے پھر میرا تعارف کرا دینا خیر ہے پہلے نہ کرانا کہتے ہیں وہ گیا اس کو اس کو کہتے ہیں یہاں سے تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے اس میں پیٹ میں اور سے کوئی چیز معمولی سی باہر نکلتی ہے تو اس کے دو ٹانکے لگائیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر نے اس کو دیکھا اس نے کہا ہے ملک صاحبہ جو ہے خدا ڈیر خطرہ کے دے خپل اوس ما خو چوٹی کو وقت بچو ته تلو وقت زاب وزخ قربان کو او ورته تو اسی پریشن کو تو جب اس کی بات یہ کہ ملک صاحب بہت ڈرا اس نے کہا دار ڈاکٹر کو دیکھو جی معمولی کیس ہے اسی کا بتایا نا اس نے ساتھ گیا اور ڈیڑھ ڈیڑھ ڈاکٹر کو جی معمولی کیس ہے او ہو ڈاکٹر صاحب بڑی شرم نے کہا آپ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا نا دراصل اس طرح میں بات کر رہا تھا دراصل دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سر السلام علیکم بس معاف کریں گے دوسری جگہ سے ہم کروا لیں گے دوسری جگہ میں گیا تھا تو یہ اسکرڈے ہوتے ہیں آدمی فیئر معاملہ چلایا ایک تو اللہ کی طرف ثواب اور دوسرا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو برکت پڑا فرماتا ہے وہی چیز چلتی ہے یہ جو دھوکے دھاکے جو ہوتے ہیں یہ تو اور بھی اسکیمیں ہوتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں جلدی ختم ہو جاتی میں نہیں ہوتی تیس ہزار میں کوئی چیز لے تو کوشش کرے کہ اس کے معاوضے میں میں اس کو کچھ ضرور دوں جتنے آپ سے زیادہ دوں آج یہ لاہور سے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے کراچی سے انہوں نے کہا جی کراچی میں لاہور کی ایک پارٹی آئی ہے اور اس نے ایک مہینہ کام کر کے وہاں کے مکانوں کو پلاٹوں کو اس نے آگ لگائی آسمان پر چڑھائی کہا پچھاؤ بھی آئے تھے اور ایک مہینے میں یہاں کے دس لاکھ کے پلاٹ کو بیس لاکھ کو پہنچا کر چلے گئے میں نے کہا خدا اسلامی تجارت یہ نہیں اسلامی تجارت یہ کہ آپ کوئی چیز آپ کا فن ہے یا آپ کا چیز ہے یا آپ محنت ہے آپ اور اس کو آپ خدمت خلق کی نیت کرتے ہوئے مارکیٹ میں بیٹھیں گے اور اس لیے حلال روزی بھی کمائیں گے اصولوں کے تحت کام کرتے ہوئے حلال روزی بھی کمائیں گے اور خدمت خلق کے لیے کر کے بیٹھیں گے اور یہ تو چار ڈکوسلا پر یہ کر کے گئے ہیں اور سادہ لو لوگوں کو وہ تھا ان کا مال چھیننا تھا إلا الله